الحمد الحمد لله لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمد يحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعتيت ولا معتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يبلل فلا هادي له وأشهد والله إله إلا الله وحده لا شريك له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 فمثله كمثل صفوان عليه تراب واجد فتركه لا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله يهدي القوم الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي بہت واحلل عقدة من لساني ویسے قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك رب أن کرب ہر قسم کی حمد و سنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے صلاۃ السلام و سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و صلاب صلاۃ السلام کے بعد قرآن حکیم میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اور اہل ایمان کو توجہ دلائی اور ایک بہت ہی اہم ترین مسئلے کی طرف توجہ دلائی انہیں نقصان سے بچانے کے لیے اور ان کی منفاط کی حفاظت کے لیے امن اے ایمان والو لا تبتلو صدقاتکم بالمن نیوازہ تم جو صدقے کرتے ہو یہ احسان جتلا کر اور ان صدقوں کے بعد جن پر صدقہ کرتے ہیں انہیں تکلیف دے کر اپنے صدقے ضائع نہ کرو کلر ان سکو مارہ ریا ریاض یہ صدقے اس غلطی کی وجہ سے اسی طرح ضائع ہو جاتے ہیں جیسے ایک آدمی لوگوں کو دکھلانے کے لیے صدقہ کرتا ہے اپنا مال خرچ کرتا ہے اللہ پر ایمان نہیں لاتا آخرت پر ایمان نہیں رکھتا کمسل ہوں کمسل سفوان تو راد باساد ہوں بابل کا ہوں سمدہ یہ سمجھ لیں کہ ایک صاف شفاف جٹیل پتھر ہے اور اس میں مٹی بڑی ہوئی ہے بارش آتی ہے تو اس مٹی کو بہا لے جاتی ہے اور پتھر پر مٹی کا کوئی نشان باقی نہیں رہنے دیتی پتھر صاف ہو جاتا ہے اور مٹی بہ جاتی ہے پانی میں دیا کراش ہے کا جیسے یہ مٹی پانی میں تحریر ہو جاتی ہے ویسے ہی جو اللہ پر ایمان نہیں لاتا آفرت پر ایمان نہیں لاتا وہ اپنے امار اس طرح ضائع کر لیتا ہے کہ اس نے جو کچھ کمایا ہے اس پر اسے کوئی قدرت حاصل نہیں ہوتی اور اس میں یہ طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے عملوں سے کوئی فائدہ حاصل کرے قومت اے ایمان والو یہ نصیحت اور ہدایت کی بات تمہیں بتائی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ تمہارے نفے اور فائدے کی بات کر رہا ہے اور جہاں تک ظالموں کا تعلق ہے جو بات سنتے نہیں ہیں جو بات مانتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نہیں دیتے سیدہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی مجلس کہیں بیٹھے اور لوگ اس میں ہوں اور باتیں کریں اور مجلس کے آخر میں یہ کلمے کہہ لیں سبحانک اللہ کا شد اللہ اللہ اللہ استر فروغ کا الیک اے اللہ تو پاک ہے اور تیری حمد و ثنا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں تو سے معافی کا طلبگار ہوں اور میں ساری دنیا سے منہ موڑ کر تیری طرف منہ کر رہا ہوں اس مجلس میں اگر کوئی نیکی کی ہوگی تو اسے بند کر کے سنبھال کر اس پر مور لگا دی جائے گی اور وہ قیامت کے دن کھولی جائے گی جب اسے ضرورت ہوگی لمبی زندگی اس کی اور یہ کی ہوئی نیکی اس پوری زندگی میں کوئی صورت نہیں ہے اس کے ضائع ہونے کی اگر یہ شخص اللہ اور اس کے رسول پر یقین رکھتا ہے تو قیامت کے دن کھول کر اس کو موتیوں کی طرح صاف سے خاص یامت دے دیا جائے گا اور اگر اس سے اس مجلس میں کوئی خطا ہو گئی کوئی غلطی ہو گئی کوئی گناہ ہو گیا ہے کوئی ایسی بات منہ سے نکل گئی ہے جو نہیں کہنی چاہیے تھی تو ان کلموں کی برکت سے اللہ رب العزت وہ گناہ اور وہ غلطی اور وہ خطا اور معافیت معاف کر دیتے ہیں گفتگو ہو رہی تھی ہماری ایمان کی اہمیت ایمان کی قدر و قیمت ایمان کے مفاد اور ایمان کی منفاد کے بارے میں اور ایمان کے فوائد کے بارے میں گزشتہ خطبے میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی تھی کہ ایمان انسان کے پاس سب سے بڑی دولت ہے اور یہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی دولت ایمان اس لیے ہے کہ ہر نعمت ایمان کی وجہ سے نعمت بڑھتی ہے اگر ایمان نہ ہو تو کوئی نعمت نعمت نہیں ہوتی ہر نعمت وبار جان ہوتی ہے اور قیامت میں اس کا حساب دینا پڑے گا اور جس کو حساب دینا پڑ گیا وہ ہلاک ہو جائے گا اور آج میں اس طرح توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ایمان کو ہم اس لیے سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑا سرمایہ کہتے ہیں کہ آواز جو ہم سر انجام دیتے ہیں نیکیاں جو اپنے خیال میں ہم نیکی سمجھ کر کرتے ہیں وہ اس وقت تک نیکی نہیں بنتے کوئی عمل اس وقت تک سالے اور نیک نہیں بنتا جب تک ایمان کی دولت نہ ہو ایمان کی بنیاد پر کوئی نیکی ہو جس نیکی اور جس عمل کی بنیاد ایمان ہو وہ نیکی اور عمل صالح ہوتا ہے اور اگر بنیاد ایمان نہ ہو پہاڑ جیسے امال بھی رائی کے دروں کی طرح کے ہم اڑا دیے جائیں گے کوئی قدروں کی مت نہیں ایمان امال کی بنیاد ہے اور سالے عمل کہتے ہیں ہر اس چیز کو سالے کہتے ہیں جو وقت ضرور کام آ سکے جس کام کے لیے کوئی چیز بنائی گئی ہے اس کام کے لیے وہ استعمال ہو سکے تو اسے سالے کہتے ہیں اور اگر جس کام کے لیے کوئی چیز بنائی گئی ہے اس کام کے لیے استعمال نہ ہو سکتی ہو وہ جتنے بھی شاندار ہو وہ سالے نہیں ہوتی سالے کا معنی یہ ہے کہ اس کے اندر صلاحیت اور اس کے اندر استعداد ہے کام میں آنے کی بالکل اسی طریقے سے ہم جو عمال سر انجام دیتے ہیں اور ہماری یہ خوشحالی ہوتی ہے کہ انہیں کیا کر رہے ہیں قیامت کے دن ہمارے کام آئیں گے اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے اعمال قیامت کے دن کام آئے اس لیے کہ سارے اعمال کی اصل قیامت کے دن ہوگی وہاں انسان کو احساس ہوگا کہ میں جو کچھ کرتا رہا ہوں وہ کسی کام کا ہے یا نہیں تو اس وقت وہ کام وہ اعمال کام آئیں گے جو سالے ہوں اور سالے عمل کی اب شرط یہ ہے کہ ایمان کی بنیاد پر ایمان نہیں ہے تو کوئی عمل سالے نہیں ہوتا جو بھی کیا جائے کسی کام نہیں آتا پہاڑوں جیسے آمال برباد ہو جاتے ہیں اور ایمان کی دولت نصیب ہو تو کھجور کا ایک ٹکڑا بھی انسان کو جہنم کی آگ سے آزاد کرا دیتا ہے آنکھ کا ایک آنسو ایک آنسو آنکھ کا ایمان کی موجودگی میں اللہ رب العزت کی مہربانی ہے اس کے فضل و کرم سے جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفریحات فرمائی ہے تفصیلات کا تو وقت نہیں ہے آپ نے سب نے سنا ہوا ہے وہ سات آدمی جن کو قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سائے میں سایہ ملے گا ان میں ایک وہ شخص بھی ہے جو اکیلا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کوئی آکاری نہیں ہے کسی میں غور کرنا مقصود نہیں ہے کہ میں لے کر سالے ہوں کسی کے دل و دماغ میں اپنے لیے جگہ بنانا مقصود نہیں ہے اکیلا بیٹھا ہے اور اللہ رب العزت کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں میں ان آنسو کی بدولت اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے اللہ کے الحاظ اس کو کیا مطلب اپنے عرش کے سائے میں سایہ دے گا جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کہیں سایہ نہیں تو سارے عمل اس وقت تک سالے نہیں ہوتا نیک عمل اس وقت تک نیک نہیں ہوتا ہم ایسے سمجھتے رہیں گے نیک ہے جب تک اس کی بنیاد میں ایمان نہ ہو ایمان سب سے پہلا کام ہے اور ایمان کے بعد پھر ایمان کی تکمیل اخلاص سے ہوتی ہے کوئی بات اللہ تعالیٰ کے ہر میں قبول نہیں ہے جب تک اس میں اخلاص نہ ہو میں پہلے اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ صرف اتنی بات کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انسان مان لے تو ساری کائنات مانتی ہے تو کوئی کارنامہ نہیں ہے یہ تو کوئی بڑی لڑائی کی بات نہیں ہے یہ تو کوئی بڑی حکمت اور سمجھداری کی بات نہیں ہے یہ سور بھی کوئی نہیں ہے کہ انسان اللہ کو نہ مانے اللہ کو ماننے کے بعد اللہ کو جاننے کے بعد اللہ کو یقین کرنے کے بعد یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات میں اسے وقت نہ لا شریک اللہ ہوگا میں اس کے بغیر ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کو بھی مان لیا اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی مان لیا اگر شرکا ہے شرک اللہ تعالیٰ سارے شریکوں سے زیادہ بنی ہے اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے جس نے کسی کے لیے عمل کیا ہے یا کسی کا حصہ اس کے عمل میں ڈالا ہے وہ جائے جا کے اس سے اثر لے لے اللہ سے مانگنے کا صرف اس کو حق ہے جو پوری جانے سے کہہ سکتا ہوں یا کا نا گدو یا نفترین اللہ سے تیری راست کرتے ہیں اللہ سے تیرے سامنے دامن پھیلاتے ہیں صرف تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے کسی اور کو کچھ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کسی اور سے کچھ مانگنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے اس طرح کے عمل بندے کے پاس کتنے ہوتے ہیں کتنے قدر ہمارے ایسے ہیں جن سے پہلے بھی ہم سوچتے ہوں جن کے دوران بھی ہم سوچتے ہوں جن کے بعد بھی ہم سوچتے ہوں کہ کہیں کسی اور کا حصہ تو نہیں اس کے اندر ڈل گیا پہلے تو یہی جذبہ ہماری جان نہیں چھوڑتا کہ کام کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچتے ہیں کوئی دیکھ لے کسی کو پتہ چل جائے اشتہار لگ جائے بینر لگ جائے پورے شہر کے اندر کہ فلاں آدمی نے فلاں کی کی ہے یا فلاں کی کرنی اس کے بغیر تو ہماری تسکین ہوتی ہی نہیں دکھانا اللہ کو ہے بین شہر میں لگے ہوئے ہیں بالکل ویسے ہی آج کل جیسے رواج ہے روز کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے میسج آتا ہے دعا کا اور دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو بھیجو اسے کیوں بھیجتے جس سے معاملے ہیں اس کو بھیجو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے طبیعتوں کے اندر ریاکاری کتنی رس بچ چکی ہے کوئی کام اللہ رب العزت کے لیے خارج کرنے کے لیے ہماری طبیعت امداد ہی نہیں ہوتی یہی جذبہ ہماری جان نہیں ہوتی اور اگر کوئی حوصلہ کر کے کوئی عمل کر بھی لے خارج سے اللہ رب العزت کے لیے پھر اس کے بعد جذبہ بیدار ہو جاتا ہے کہ چلو کر لیا ہے تو کسی اور کو بھی پتہ چل جائے کوئی اعتماد کا حال ہو جائے گا کوئی تھوڑی بہت عزت بن جائے گی یہ بھی تو شرکی کا ایک حصہ ہے یہ بھی تو کہنے سے ایمان ہی ہے کتنی بار یہ بات بتائی جا چکی ان الذين الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا تم اللہ کے لیے کرو بتا ان الحي الذي لا يموت ربنا عليك وی واليك انبنا واليك المصير اللہ سے کہہ دو اللہ نے تجھ کو بھروسہ کیا ہے بھائی بھائی کا ہم نے تیری سے رجوع کر لیا ہے تو نے حکم دیا تھا انیم الى روپیہ کون راستہ مو رہو انیب او میل کون مو رہو اللہ کی طرف رجوع کر لو اللہ کے فرم بردار بن جاؤ اور اہل ایمان کا طریقہ ہی یہی ہے جب کہا جائے جب کہا جائے اسلم جواب ہمیں چاہیے اسلم تو رب العالمین میں فرم بردار ہو گیا ہوں نہیں ہونا چاہیے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے جب وہ کہتا ہے تو تم بھی کہہ دو رب العالمین کا سلک کرنا وہی نہیں کا لبنا وہی نہیں کرنا مسیح اللہ تجھ جو ہم نے بھروسہ کیا ہے اور تیری طرف ہم نے رجوع کیا ہے ہمیں پتا ہے کہ بلا شب تیرے پاس ہی آنا ہے جتنی جلدی اس کے پاس آ جائیں گے اتنا ہی اچھا ہوگا جب لے رہے ہیں تو آج کیوں نہیں چلے جاتے جب مرنے کے بعد اللہ کے پاس پہنچ رہے ہیں تو آج ہی کیوں نہیں اللہ کو پاس پہنچ جاتے ہیں وہ کہتا جو ہے تو پھر رو اللہ تو پھر رو اللہ دوڑ کے اللہ کے پاس پہنچ جاؤ جتنی جلدی اللہ کے پاس پہنچ جاؤ گے اتنی ہی کامیابی کا ہو جائے گا جس قدر جلدی اللہ رب عزت کے دربار میں پہنچ جاؤ گے اسی طرح اسی قدر تمہاری زندگی معقول ہو جائے گی مشغول ہو جائے گی اس میں نقصان کا خطرہ نہیں رہے گا کام کرنے کے بعد یہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا میں کسی کو پتا چل جائے تو عزت و وقار مل جائے یہ تو نہیں یقین کر لیتا کہ مولا کو پتا چل گیا تو مولا دنیا کے دلوں کے اندر خود و خود ڈال دے گا اس سے بہتر تو کوئی طریقہ نہیں اللہ سے زیادہ تو تشہیر کوئی نہیں کر سکتا اللہ سے زیادہ تو دلوں کے اندر کوئی نہیں ڈال سکتا اگر وہ ہوگا تو پھر وہی ہوگا تختیاں لگی ہوئی ہیں لوگ پڑھ نہیں رہے اور گالیاں بھی دے رہے جذبہ جان نہیں چھوڑتا گندگی ڈالنے کے لیے جو ہوا ہوئے اس کو بھی تختی لگانے کا جذبہ نہیں جاتا کیا کارن اللہ سر انجام دے دیا اور اللہ رب العزت کی رات انسان کے پیش نظر ہو اللہ سے کچھ لینے کا جذبہ انسان پر غالب ہو جائے تو بہت کچھ کرنے کے بعد چھپا لے انسان صحابی بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں صبح اٹھا اور چھپانے کے لیے کہتا ہے نماز پڑھنے کے لیے نہیں ویسے ہی اٹھا تھا کسی کو یہ احساس تو ہو وہ یہ نہ سمجھے کہ شاید میں نیکی اور سارے عمل کا شورا کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں چھپا رہے ہیں اپنی چھپا رہے ہیں اپنی بے شمار مثالیں ہیں صحابہ اکرام کی حضرت محمد اللہ اللہ صلی علیہ وسلم پوری کوشش کرتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے اس لیے کہ پتہ چلنے کا خطرہ بہت زیادہ ہے جیسا کہ اللہ اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر بتایا ہے کہ ایسے آواز لوگوں کو دکھانے کے لیے کیے جاتے ہیں وہ تو یہ سمجھے کہ صاف صاف پتھر آج سے مٹی پڑی ہوئی ہے بارش آتی ہے مٹی کو بہا کے لے جاتی ہے کیا مطلب اس کا کہ زندگی بھر انسان عمل کرتا رہتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے بندہ یہ سمجھتا ہے کہ ڈھیروں عمل کر لیے اور تو مار لگ گیا یہ سارے امان کے بندہ یہ سمجھتا ہے لیکن جس طرح اس کو ضرورت پڑے گی تب پتہ چلے گا کہ کچھ بھی نہیں ہے ولدین کہرو امار کھرا یا سب زمان خسا جاسن وہ عجد اللہ بہلا سرین الحساب کل ہمارے جارو

کاروباروں کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا بڑی بڑی دکانیں ان کو اللہ رب العزت کی یاد سے غافل نہیں کرتی بڑے بڑے کاروباروں کو نماز سے نہیں روکتے وہی کام اس طرح سے وہی زکاتے ہزار ضرورتے ہو لیکن اللہ رب العزت کا اللہ کے بندوں کا حق ادا کرنے سے کبھی بات نہیں رہتے یوم تتقلب فیہ القلوب واس ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس دن سے ڈر رہے ہیں جس طرح آج کے انگاروں پر آنکھیں اور دل روش کیے جا رہے ہوں گے بھولے جا رہے ہوں گے تو سمجھ کر کے دیکھیں انسان کے کتنا شدید ترین دن ہے گالی کا یوم مرضی یوم ناصیر ادل کاخری نیل یسیر و من خلب تو جان تو لہ مالم من دودم و جسے مولا غصے میں آ کے کہے گا الگ ہو جاؤ چھوڑ دو فرشتوں میں نمٹتا ہوں ان سے اس لیے کہ انہوں نے میرا کفر کیا تھا مجھ پر ایمان نہیں لائے تھے میں ان سے نمٹتا ہوں کتنا سخت دن ہوں مسئلہ کیا ہے ریت دیا احمد اللہ ریا دیدی احمد اللہ چنتا لگی ہوئی ہے کہ مولا کریم ہمارے گھٹیا سے لوگوں کا بہترین نظر ہمارے عمل معمولی سے ہے تمنا یہ ہے کہ مولا کریم مہربان ہو کے ہمارے چھوٹے ہم لوگ کا بڑا اجراتا ہوا ہمارے گٹیا ہم لوگ کا عظیم شان اجراتا ہوا ہمیں احساس ہے کہ ہمارے ہم لوگوں کچھ نہیں بڑا مولا کریم کی آسائیں بہت ہیں سن ادی برائی کا یہ سارے رو لے رہا سادتو دوڑ لگائے ہوئے ہیں دوڑ لگائے ہوئے کوئی نیکی ہو جائے کوئی نیکی ہو جائے کوئی نیکی ہو جائے اور نیکی کرنے کے بعد ساری زندگی جب رہتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ نیکی قبول نہ ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے دربار میں ایسے شرف سے حاصل نہ ہو سن رہا جلدی اللہ میں دید میرے سب نے ہی بولا کہ مطلب یہی ہے مولا کا وعدہ بھی یہی ہے مادا علیہ لوگ امن بلّہ ولی اوم اللہ خریوان سکون اللہ مارا ہم اللہ اللہ تعالیٰ کسی کا نقصان نہیں کرتے اللہ کے دربار میں کچھ دیکھے تو دیکھو کس طریقے سے وہ بڑھاتا ہے وہ تو کسی کو پورا اجر نہیں دیتا ہمیشہ بڑا چڑھا کے ہی دیتا ہے کم کم ایک لڑکی کا سوال دس لڑکی کا ضرور ادا کرتا ہے اور جو روٹی ہوتی رہتی ہے حتیٰ کے بہت بول جاتی ہے بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے تمہیں نہیں پتا کہ میرے بندے نے کیا کیا ہے میں ہی جانتا ہوں میں نے اس کو کیا ایسا کرنا عمل تو یہ ہوا کہ چھوٹا سا عمل کر کے کے دن انسان حیران رہ جائے گا قبر کے اندر انسان حیران رہ جائے گا اتنی حسین و جلیل شکل والا کیا بندہ کہے گا یہ کیا بتایا جائے گا تیرا وہ چھوٹا سا عمل ہے جسے اللہ تعالیٰ نے یہ بنا دیا کھجور کے ایک ٹکڑے کو بڑھا کے پہاڑ پہاڑ کے پہاڑ کوش کے چار مسلم کے ساتھ اور پہاڑ کی طرح کر دے گا اللہ رب پورے اس کے بغیر چارہ ہی کہاں ہے اس کے بغیر گزارا ہی کہاں ہے پچاس برس کی زندگی چالیس برس کی زندگی ساٹھ برس کی زندگی اور کروڑوں ہر سال ہم نے اس مزدوری اور اس عمل کو اس محنت کو استعمال کر رہے ہیں سبھی پڑے گی اللہ تعالیٰ اس کے اندر اضافہ کرے گا گی من سب مانگتے ہی رہنا چاہیے مانگتے ہی رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے اللہ تھا منا جد مانگنے نہیں اسلام سے کچھ ایسا بھی ملنا چاہیے مولا کے دربار سے جو حوالے کیے کے مقابلے میں ہو ایسا بھی ملنا چاہیے سر بھی ایسا ہی ہے یہاں تو جو کچھ کرتے ہیں وہ تو اسی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا جو یہاں اللہ تعالیٰ سے لے رہے ہیں یہاں جو کچھ مل رہا ہے اس کا حق ادا کر رہے یہ تو اسی کے مقابلے میں پورا نہیں آ سکتا فہری راہ میں فر رہی اللہ اپنے فضل خاص سے آتا فرمائے گا تو بات بنے گی یز کو بھائی شاہ بغیر حساب اللہ بغیر حساب کے دیتا ہے دینے جاتا ہے ہم بھی اللہ تعالیٰ سے بغیر حساب کے مانگتے ہیں لیکن دینے کے لیے بھی حساب نہیں کرنے چاہیے کہ اتنی رکتیں پڑھ لی تھی اتنی تصویریں پڑھ لی تھی بغیر حساب بھائی صاحب بھائی صاحب اشبار کر رہی تھی کوئی سورج سے انہوں نے کہ اللہ تمہیں گنگن کے روزی دے رہا تو گنجن کے کہہ کیا ہے جیسے بغیر گنتی کے بغیر حساب کے مل رہا ہے ویسے ہی بغیر حساب کو اللہ تعالیٰ کو دو بغیر حساب کو دو گے تو بغیر حساب کو لو گے تمہارا حساب ہی کیا حیثیت رکھتا ہے اللہ رب العزت بغیر حساب کے دینے چاہے گا تو کیا بنے گا بل نے کفر ہوا مال ان کا سرا دن کا دیا ایمان کی بات ہے اور جو کافر لوگ ہیں جن کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے اس ایمان کا سرایا نہیں ہے ایمان کی نعمت نہیں ہے جن کے امال کی بنیاد میں ایمان نہیں ہے جن کی عمارت بغیر بنیاد کے کھڑی ہے بغیر بنیاد کے کھڑی ہوئی عمارت کتنے دن گزارے گی کتنے دن چلے گی بلدین نے کا سر ان کا سرا دن میں سی آئے تین یہ سمجھ لیجیے کہ شدید دھوپ ہے شدید ترین دھوپ ہے لو چل رہی ہے دور تک کے میدان نظر آ رہا ہے بندے کو پیاس لگی ہوئی ہے مل رہا ہے جال نکل رہی ہے اور نظر آ رہا ہے کہ وہ سامنے سامنے پانی نظر آ رہا ہے پانی کی موجیں نظر آ رہی ہے خوش ہو جاتا ہے کبھی پہنچ جاؤں گا جا کے پانی پیوں گا اور پیاس بج جائے گی یہ سب عنمان ہٹ ایجا اجازت ہوں جب وہاں پہنچتا ہے تو پانی آگے چلا جاتا ہے پھر وہاں پہنچتا ہے پانی آگے چلا جا رہا ہے تو پانی ہو تو کہیں ملے وہ پانی ہو تو کہیں ملے وہاں پہنچتا ہے تو پانی تو نہیں ہوتا اللہ کی اجل آ چکی ہوتی ہے موت آ چکی ہوتی ہو پھر اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے اور حساب کتاب دینے لگ جاتا اللہ ہو کریے حساب اللہ ہو یا کو نہیں بغیر حساب اہل ایمان کو بغیر حساب کے دیتا ہے اور اہل کفر سے حساب لیتا ہے جو لوگ عزت سے حساب لے رہے ہو ان سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہے جن کو اللہ کو حساب دینے پڑ جائے ان سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں اللہ اللہ رب العزت اپنے کرم خاص ہمیں معاف کر کرتے ہمارا حساب نہ لے اللہ حاصب نہ حساب ہی ہے تیرا اللہ آسان حساب لینا اللہ ڈال لینا اللہ پردے ڈال دے ہماری گمراہٹیں دور کر دے دنیا بھی دور کر دے قیامت کے دن بھی دور کر دے لیکن ان گمراہٹوں کو دور کروانے کے لیے اور اپنی مصیبتوں پر اور اپنے گناہوں پر پردہ کروانے کے لیے کیا کرنا ہوگا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ربنا آنے کا سبق کرنا بھائی لئی کا لا شریک رئی کرنا کرنا بولو کرنا اچھا سلامات وقت بات اللہ سب کچھ تیرے لیے ہے اللہ میرے ہاتھ پاؤں بھی تیرے ہے میرا دل و جواب بھی تیرا ہے میرا وجود بھی تیرا ہے میری سوچیں بھی تیری ہے میرا علم بھی تیرا ہے میرا مال بھی تیرا ہے میری حساب تیری ہے تو نے دی ہے میرے پاس امانت ہے جیسے تو چاہے گا ویسے ہی ہوگا یہ ایمان ہے ایمان کامل پوری زندگی کو گھیرے ہوئے ہو یہ ایمان تو پھر یہ ایمان جو ہے وہ انسان کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو پہاڑ کی طرح بنا دیتا ہے چھوٹی نیکیوں کو بڑا کروانے کے لیے بڑی نیکیوں کو محفوظ کرنے کے لیے غیر میں نیکیوں کو میں یاری بنانے کے لیے اپنے آواز کو سارے بنانے کے لیے بغیر ہم لوگ کے اللہ سے کچھ لینے کے لیے اپنے سوچ کو عبادت بنانے کے لیے اللہ پر ایمان ضروری ہے ایمان ہے تو سب کچھ ہے ایمان نہیں ہے تو کچھ اور ایمان کی تکمیل اخلاص کے بغیر نہیں اخلاص کا معنی ہے کہ اس کے مان لیا پھر جو کرنا ہے سو آجی کرنے کے لیے اس کے سوا کوئی اور نظر نہیں ہے اور اس کے ساتھ ہی اگلی بات بھی ضروری ہے کہ جو عمل بھی اتباع رسول میں ہوگا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہوگا اس نمونے کے مطابق ہوگا جو رسالت وشال علیہ سلاق علسلام دے کر گئے ہیں ورنہ کے دربار میں قبول ہوگا ورنہ کب ان قبول نہیں ہو سکتا شاید میں یہ بات بھی بتا چکا ہوں یا اللہ تعالیٰ توفیق دے تو پھر کسی وقت بتائیں گے کہ جو نتیجہ اللہ کی گستاخی کا نکلتا ہے جو نتیجہ شرک کا نکلتا ہے جیسے شرک کی وجہ سے عمل برباد ہو جاتے ہیں ویسے ہی بدت کی وجہ سے بھی اعمال برباد ہو جاتے ہیں اللہ پر ایمان نہ ہو تو امال ضائع ہو جاتے ہیں اللہ کے لیے اخلاص نہ ہو تو احمد برباد ہو جاتے ہیں کوئی کام نہیں ہے جو دنیا میں آخرت میں اور ایسے ہی اگر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بائی پاس کیا جائے امام الانبیاء کو انداز کر نبی صاحب اسلام کی سنت کو چھوڑ دیا جائے نبی صاحب اسلام کے طریقہ عمل کی تو سہو نہ ڈالی جائے آپ کو دیکھ کر عمل نہ کیا جائے جتنا بھی کر لیں کسی کام کا نہیں ہے اللہ رب العزت صاف صاحب نے بتایا ہے یا یو اللہ دینا من لا تو قدم بین ید اللہ رسول ہی وطف اللہ اللہ سمیم یا یو اللہ دینا من لا ترفا ہوں اس بات کو نبی ہے اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تو بھی آواز برباد ہو جائیں گے اللہ کی گستاخی کی تو بھی آواز برباد ہو جائیں گے اللہ کی سب سے بڑی گستاخی شرک ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی گستاخی بدت ہے اور سنت کو چھوڑنا ہے نبی صاحب السلام کے نمونہ کو دیکھے بغیر عمل کرنا ہے جتنی لمبی نماز پڑھتے رہو جو بھی کرتے رہو جب تک سالت اللہ ہے اسلات و اسلام کی سنت کے مطابق نہیں ہوگی کسی کام نہیں آئے گی ایمانداری سے سوچ لیجیے ایمانداری سے سوچ لیجیے دل و دماغ کو ٹٹور لیجیے کہ کتنے ہمیں ہم خالص صلی اللہ کے لیے کرتے ہیں اور کتنے ہم لوگ آج تک جائزہ لے چکے ہیں کہ صاحب علیہ اسلاط اسلام کیسے کیا کرتے آدمی ہیں تم میں سے کتنے آدمی ہیں ہم میں سے جنہوں نے پوری ایمانداری سے کہیں سے سیکھ لیا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے ایک رکت ہی سیکھنی ہے نا باقی تو اس کے مطابق پڑھنی کبھی کسی کو فرصت ملی ہے کبھی کسی کو وقت ملا ہے کسی میں یہ ہمت ہوئی ہے کبھی کہ کہیں سے سیکھ لے کوئی کتاب کھول کے دیکھ لے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی ایک رکت کیسے پڑھتے تھے بس اتنا ہی کام ہے باقی ساری رکتیں اس طرح پڑھنی ہے اگر ہمارے پاس ساٹھ برس کے اندر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اگر سلم کیا جائزہ لینے کا بھی وقت نہیں ہے تو پھر ہم سے بڑا جھوٹا کون ہو سکتا ہے اللہ ہمیں سچے بنائے اللہ ہمیں سچے بنائے اللہ اپنی ذات میں ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے ہم لوگ کے اندر اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تیاری کرنے کی توسیع عطا فرمائے اللہ متحر قلوبنا قلوبہ النفاق نبھاتے وہاں آواز نامل آئے رب العالمين Thank <laughs> you. الحمد الحمد لله لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من من شرور أنفسنا ومن ومن سيئات أعمالنا يهده الله الله فلا فلا مضل له له هادي وأشهد إله إلا وحده لا شريك له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 اللہ پر ایمان مسلمانوں اور مومنوں کو ساری دنیا سے ممتاز کرتا ہے اور ہم میں سے ہر شخص اس بات کو اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہے کہ اسے لوگ مسلمان سمجھیں اسے لوگ مومن سمجھیں اسے لوگ مستقی اور پرہیزگار سمجھیں اور یہ اعزاز عند الناس بھی حاصل ہوتا ہے عند اللہ بھی حاصل ہوتا ہے اور یہ ممکن ہے کہ لوگ سمجھ لیں اور اللہ نہ سمجھے لیکن یہ نہیں ممکن کہ اللہ رب العزت کسی کو متقی پرہیزگار اور مومن اور مسلمان سمجھے اور بندے نہ سمجھے اللہ جب کسی کو اپنے لیے مخلص مان لیتا ہے تو ساری دنیا کے دلوں کو اس بات سے بھر دیتا ہے ہماری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان انسان کے پاس سب سے بڑی نعمت ہے سب سے بڑی دولت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نعمت کی وجہ سے تمام نعمتیں نعمتیں بنتی ہیں اور اس ایمان کی وجہ سے اور اس میں اخلاص کی وجہ سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر کی وجہ پیروی کی وجہ سے ہمارے آواز سارے آواز بنتے ہیں اگر کوئی شخص اللہ پر ایمان کی دولت سے سرفراز ہو اور عمل خالص حضرت اللہ کے لیے کرے پھر اس کے عمل کا رنگ کچھ اور ہوگا اس کے عمل کا نتیجہ بھی کچھ اور ہوگا اس کی توقع آج سے بڑھ کر بہترین تاج نکلیں گے اگر کوئی شخص دنیا کے کسی مقصد کے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو پھر یقین جاری ہے قیامت کے دن بھی حسرت ہوگی دنیا کے اندر بھی حسرتی ہے اس کے نتیجے میں انسان کو کبھی خوشیوں میں حصہ نہیں آ سکتی جو عمل خالص رسول اللہ کے لیے ہو وہ اپنے بھائی کی مدد ہو اپنی اولاد کی تربیت ہو اپنے والدین کی خدمت ہو یا اپنی ذات کی تعمیر ہو اپنی شخصیت کی تعمیر بھی انسان اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے کرے تو پھر شخصیت کچھ اور ہی ہوتی ہے اور اگر اپنی شخصیت کی تعمیر دنیا کے اندر ٹور بنانے کے لیے دنیا کے اوپر روز بنانے کے لیے دنیا کمانے کے لیے دنیا میں عزت حاصل کرنے کے لیے کرے تو پھر اور طرح کی شخصیت تعمیر ہوتی ہے جو کام بھی اخلاص کے ساتھ کیا جائے اس کا نتیجہ بہتر نکلتا ہے اس لیے کہ اس کا نتیجہ اللہ رب العزت نکالتا ہے اور جو کام ہم اپنی بنیاد پہ کرتے ہیں اپنے اعتبار پہ کرتے ہیں خود ہی اپنی مرضی سے اس کے نتائج نکالنے کی کوشش کرتے ہیں بس جان لیجیے کہ اللہ کے نکالے ہوئے نتیجے اور بندے کے نکالے ہوئے نتیجے میں کتنا فرق ہو سکتا ہے یہ کوئی بات سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ بندہ کام کر کے اللہ پہ چھوڑ دے سننا نتیجہ نکالے گا تو کیسا نتیجہ نکلے گا اور بندہ کام کرے اور سمجھے کہ میں نے خود نتیجہ نکالنا ہے کتنا بدترین نتیجہ نکلے گا کیا اس کے اندر پائیداری ہوگی کیا اس کے اندر حسن ہوگا کیا اس کا معیار ہوگا کیا اس کی حیثیت ہوگی کیا ماحول کے اندر اس کی عزت ہوگی اس لیے پورے ایمان کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ پورے اخلاص کے ساتھ اجتماع رسول کے ساتھ ہر عمل ہر ہر عمل کو اللہ کے نام کر دیجیے ہر عمل کو اللہ کے نام کر دیجیے وہ اپنی ذات سے تعلق رکھتا ہو یا دوسروں کے ساتھ تعلق رکھتا ہو اپنے خاندان سے متعلق ہو یا اپنے قوم سے متعلق ہو ہر کام اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے کیجیے جس کام میں اللہ کی رضا مقصود نہ ہو اس کام میں تھکنے کا فائدہ نہیں ہے تھکاوٹ کے خلاف کچھ پلے نہیں پڑے گا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اللهم اللهم انا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اعزنا ولا تذلنا واكرمنا ولا تهنا واتنا ولا تحرمنا وزدنا ولا ولا تنقصنا وانصرنا تنصر علينا اللهم بين قلوبنا نا ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات وحدین النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في شاہی نام وقلوبنا دوری وذرياتنا وتب علينا علينا التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك منيبين بها قابليها واتممها اللهم اللهم احسن عاقبتنا في كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اشفنا بشفائك بدوائك اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين الباس رب الناس واشف انت شافي لا لا شفاء شفاء الا يغادر سقما اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك محمد صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد انت المستعان وعليك التكلان فلا حول ولا قوه الا بالله